يا يا يا أيها أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا اتقوا اتقوا اتقوا الله الله الله الله وقولوا وقولوا الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <clears throat> قولا سديدا لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله وک العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين وقال في اللہ آخر إن الصلاة تنهى عن والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني وسلي معزز صامعین دینی ملی ملّی بزرگوں اور دوستوں گشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نماز کی شرطوں پر گفتگو کی تھی کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں شرط ہیں اور شرط کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جو عبادت سے باہر کی جانے والی چیز ہو اسے شرط کہا جاتا ہے جس کے بغیر اس عبادت کا تصور نہ ہو جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے اگر آدمی وضو نہیں کرے گا بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں نماز کے لیے قبلے کی طرف رو کر کے نماز پڑھنا شرط ہے اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے کرنے کے بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اس کو شرط کہا جاتا ہے کیونکہ سب چیزیں نماز سے پہلے کی ہیں اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا نماز کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کون کون سی چیزیں واجبات یا فرائض کہلاتی ہیں کون کون سی چیزیں سنت ہیں مستحب ہیں کرنا یہ میں بتا دوں کیونکہ اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کیے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی نماز دہرانا پڑے گا اور اگر بھول کر کے کرتا ہے وہ تو اس عمل کو جو رکن ہے اس کو دہرانا پڑے گا اور سجدے سو کر کے وہ کمی پوری ہو جائے گی تو یہ آج کے خطبے کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہو سکتا ہے ہم نماز کے دوران کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری نماز پر فرق پڑ جائے یا ہماری نماز ہو ہی نہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے ایک حدیث صاحب کے سامنے پڑھی تھی کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ایک صحابی تشریف لائے نماز پڑھی امانبی کو آ کر کے سلام کیا آپ نے جواب دیا کہا جاؤ نماز پڑھو تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں تین تین مرتبہ ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے ہم بھی لا علمی میں انجانے میں ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں یا ایسی چیزوں کو چھوڑ رہے ہوں جس کا کرنا ہمارے لیے نماز کے اندر ضروری ہو اس لیے اس کا جاننا جہاں علماء کے لیے ضروری ہے وہیں عام لوگوں کے لیے بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ہو اور ایسی نماز کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہو ہماری کہ اللہ ابراہین ہماری نماز کو قبول فرمائے گا تو یہ ارکان اور واجبات اور سنن یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر بیان کریں گے ارکان یہ رکن کی جمع ہے رکن کے معنی ہوتے ہیں بنیاد کے جیسے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں نا یہ پلرس پر یہ چھت قائم ہے پلرس پر یہ چھت قائم ہے بغیر پلرس کے چھت نہیں ہو سکتی تو ایسے ہی نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حیثیت بنیاد کی ستون کی پلرس کی ہے اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو نماز جو ایک چھت ہے سمجھ لیجئے ایک عبادت ہے وہ گویا کی نماز آپ کی نہیں ہوگی جیسے بغیر پلرس کے چھت کا تصور نہیں ہے ایسے ہی بغیر پل ستون کے آپ سمجھے کہ آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی جیسے اسلام کے ارکان ہوتے ہیں تو یہ نماز کے ارکان ہیں بنیاد اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی نمبر ایک کیا ہے اس کے اندر قیام کرنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا مرد اور عورت سب کے لیے یہ بنیاد ہے رکن ہے یہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے استطاعت ہے مجبوری نہیں ہے اس کے پاس کوئی اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اگر وہ نماز فرض ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے وہ لیکن بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے مرد ہو یا عورت اس کی نماز نہیں ہوگی ہاں اگر مجبوری ہے بیمار ہے پاؤں میں درد ہے تکلیف ہے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر کے پڑھے گا اس کو پورا اجر اور پورا ثواب ملے گا تو نمبر ایک قیام کرنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض نمازوں کے لیے جہاں تک سنت اور نفل کی بات ہے تو اگر آدمی سنت اور نفل کو بیٹھ کر کے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا آدھا ثواب اس کو ملے گا کیونکہ سنت یہ فرض نہیں ہے آپ کریں تو آپ کو ثواب نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا تو اگر انسان سنت اور نفل بیٹھ کر کے پڑھتا قدرت کے باوجود تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بات میں کر رہا ہوں فرد نماز کی کہ فرد نماز بغیر قیام کے نہیں ہوگی نمبر ایک ہو گیا نمبر دو تکبیر تحریمہ پہلی بار جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے تکبیرت الحرام کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ چیزیں جو نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئی تحریم مانے حرام کر دینا تو کیوں اس کو حرام کر دینے والے تکبیر کہتے ہیں اس لیے کہ جو چیز نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی اب وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نماز میں داخل ہو گئے اب آپ بات نہیں کر سکتے آپ چل پھر نہیں سکتے کھانا نہیں کھا سکتے کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے ٹیلی فون سے جواب نہیں دے سکتے نہیں سب کچھ منع اگرچہ یہ چیز نماز سے پہلے آپ کے لیے حلال تھی جائز تھی لیکن یہ چیز اب حرام ہو گئی نماز کے اندر تو اس کو کہتے ہیں تقبیر تحریمہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مفتاح الصلاۃ نماز کی چابی کیا ہے پاکی ہے وضو ہے وہ تحریم محت تقبیر اور اس کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے وہ تحلیل تسلیم اور حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم کہنا ہے آپ نے دونوں طرف السلام علیکم کہہ دیا سلام پھیر لیا اب آپ کے لیے بات کرنا جائز ہو گیا کھانا پینا آپ کے لیے چلنا پھرنا جائز ہو گیا تو السلام علیکم سے انسان نماز سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے پہلی تقبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے کوئی آدمی آیا نماز میں داخل ہو گیا نہیں کہا اللہ اکبر اس کی نماز نہیں ہوگی جب بھی انسان نماز میں داخل ہوگا مسبوق ہے تو بھی جماعت کھڑی ہے بعد میں آیا پہلی رکعت کے اندر رکو سجدے میں اس کو اللہ اکبر کہہ کر کے پہلے نماز میں داخل ہونا ہے پھر اس کے بعد اس کو جانا ہے اللہ اکبر کہنا تو پہلی جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے آدمی اللہ اکبر نہیں کہا سیدھے رکن رکو میں چلا گیا امام رکو میں ہے سیدھے رکو میں چلا گیا امام سجدے میں سیدھے سجدے میں چلا گیا اللہ اکبر نہیں کہا اس کی نماز نہیں ہوگی پہلی بار اللہ اکبر کہ نماز کا رکن ہے تیسری چیز کیا سور فاتحہ پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ فاتحہ بھی نماز کا رکن ہے ہمار بھی صلی اللہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ تعالی ملِّ قرآب فاتح دل کتاب صحیح بخاری مسلم کی روایت جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی چاہے جہری نماز ہو یا شری نماز ہو یا سنت والی نماز ہو یا فرض نماز ہو جو بھی نماز ہو ہر نماز کے اندر ہر شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے لا صلاح لمن تل کتاب اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب فجر کی نماز میں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم لوگ میرے پیچھے نماز سورت کچھ پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا جب میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو یہ کون سی نماز تھی فجر کی نماز تھی جہری نماز جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو آپ نے فرمایا جب میرے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے ضرور اللہ علم علم یا قرآ جس نے بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی یہ تیسرا رکن ہے نماز کا یہ ترتیب سے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یاد رہے آدمی نماز میں آتا سب سے پہلے کیا کہتا ہے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ نمبر دو کیا کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے ہے کہ نہیں نمبر تین سور فاتحہ ہو گیا کھڑے ہو کر کے سور فاتحہ پڑھتا ہے انسان یہ ترتیب کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات رہ جائے جب نماز آپ تصور کریں گے کہ انسان کیسے کیسے نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر نماز میں اللہ اکبر داخل ہوتا ہے پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آپ لوگوں کے بیٹھ جائے اور یاد رہ جائے چوتھی چیز کیا رکو کرنا سورہ فاتحہ کے بعد انسان کیا کرتا ہے قیام کا رکو میں جاتا تو رکو کرنا بھی رکن ہے یہ رکو کیا ہے یہ بھی نماز کا رکن ہے اس کے بغیر بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی نمبر پانچ رکو سے اٹھنا پانچویں چیز جو واجب ہے ترتیب کے ساتھ کیا ہے آپ کا رکو سے اٹھنا جس کو قوما کہا جاتا ہے جسے قوما کہا جاتا ہے تو یہ بھی اٹھنا ضروری ہے رکو کے بعد کہ انسان کھڑے ہو اور جب مصنون طریقہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ کے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے آ جاتا تھا برابر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم مکمل طور پر ایسا نہیں جیسا کہ ہمارے کچھ ساتھی کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے کہ وہ برابر کھڑے ہی نہیں ہوتے اور منڈی اور سر اٹھاتے ہیں فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے برابر نہیں کھڑے ہوتے وہ کہ ایک دم برابر ایسے کھڑے ہو جائیں یہ ضروری ہے رکن ہے یہ رکو سے کھڑے ہونا رکن ہے یہ نماز کا ضروری ہے بنیاد ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کان کھول کر کے ہم اور سب سن لیں کہ رکن ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کہ رکو سے سر, سر, سر اٹھایا اور کھڑے نہیں ہوئے فوراً سجدے کے اندر چلے گئے اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی نمبر چھ سات آزا پر سجدہ کرنا رکو کے بعد انسان کیا کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے نا تو کھڑا ہونا یہ پانچویں چیز ہو گئی اب کھڑے ہو گیا انسان اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کے بعد سجدے میں جاتا ہے ترتیب سے نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ ترتیب یاد رکھیے گا انسان سجدے کے اندر جاتا ہے سجدہ کرنا رکن ہے نماز کا مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ انسان نماز میں آ کر کے وہاں سجدے کرتا ہے سجدہ نماز کا ایک اہم رکن ہے بڑی اہم عبادت ہے اسی سے مسجدوں کو مسجد کہا جاتا ہے رکو اور سجدہ تمام چیزیں نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے تو سجدہ سات اعضا پر کرنا یہ نماز کا رکن ہے سات اعضا کیا کیا ہیں آدمی کے دونوں ہاتھ کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے یہ دونوں ہاتھ پنجے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر چار ہو گئے دونوں گھٹنے زمین پر چھ ہو گئے انسان کی ناک اور اس کی پیشانی یہ دونوں ایک مانا گیا ہے کیونکہ ایک ہی جگہ سمجھ الگ الگ نہیں ہے اس لیے اس کو ایک مانا گیا تو یہ سات چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے سات اعضا پر اللہ کے سور صلی اللہ وسلماتے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضا پر سجدہ کروں اور حکم کس چیز کے لیے ہوتا ہے جو واجب اور فرض چیزیں ہوتی ہیں اہم ہوتی ان کے لیے ہوتا ہے تو سات اعضا پر سجدہ کرنا سات آدھا کون آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے دونوں گھٹنے چار اور دونوں پاؤں کے پنجے چھ اور پیشانی اور ناک سات چیزیں ہو گئی چھ چیزیں ہو گئیں چھ ارکان ہو گئے ساتواں رکن کیا ہے سجدے سے اٹھنا یہ بھی نماز کا رکن ہے اگر انسان سجدے سے نہیں اٹھے گا دو سجدوں کے درمیان تفریق کیسے ہوگی تو سجدے سے اٹھنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے آٹھویں چیز کیا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اٹھنا الگ ہے بیٹھنا الگ ہے اگر کوئی آدمی اٹھ جاتا ہے سر اٹھا لیتا ہے اور بیٹھا نہیں دوسرے سجدے میں چلا گیا اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا یہاں بھی ہمارے بھائی کچھ غلطی کرتے ہیں دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے اپنا سر اٹھا کر کے پھر دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں یہ بھی بڑی مصیبت ہے بیٹھیں گے نہیں وہ سر اٹھا لیا پھر دوسرے سجدے کے اندر چلیں گے تو سر اٹھانا تو رکن ہے ایک چیز تو انہوں نے کر لیا کہ سر اٹھا لیا چلو ٹھیک ہے لیکن دوسری چیز جو ہے بیٹھنا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اس لیے علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیٹھنا بھی نماز کے دو سجدوں کے درمیان رکن ہے تو سدے سر اٹھایا اور اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا نوی چیز کیا ہے آخری تشہد آخری تشہد یہ بھی نماز کا رکن ہے وہ تشہد جس میں انسان سلام پھیرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو تشہد والی نماز ہے تو پہلا تشہد فرض رکن نہیں ہے پہلا تشہد کیا ہوگا واجب ہوگا جیسا کہ میں بھی بتاؤں گا تو جس تشہد میں انسان سلام پھیرتا ہے وہ تشہد رکن ہے نماز کا دسویں چیز کیا ہے آخری تشہد جس میں انسان سلام پھیرتا ہے اس میں اتحیات اور درود شریف پڑھنا اتحیات پڑھنا پہلے اطیات یاد رکھیں کہ اتیات پڑھنا یہ بھی نماز کا رکن ہے گیارہ درود پڑھنا کس تشود میں جس میں انسان نماز پھیرتا ہے پہلے تشود میں درود پڑھنا ضروری نہیں ہے رک نہیں ہے یا پہلے تشود میں اتیات پڑھنا رک نہیں ہے واجب ہے جیسا کہ بتاؤں گا میں تو جس میں انسان سلام پھیرتا ہے انسان کہے کہ بغیر اطیات بغیر درود شریف پڑھے سلام پھیر لے اس کی نماز نہیں ہوگی درود شریف بھی پڑھنا اس کے لیے رکن ہے نماز کا اس لیے یاد کرنے کی ضرورت ہے درود شریف کو تحیات کو ہاں اگر کوئی آدمی بیچارہ مجبور ہے نیا نیا مسلمان ہے بوڑھا ہو گیا ہے اسے یاد نہیں ہوتا اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن اگر کوئی انسان طاقت رکھتا یاد کرنے کی ابھی عمر ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یاد نہیں کرتا دوسری چیزیں اسے یاد رہتی لیکن اس کو یاد نہیں کرتا تو اسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی تو آخری تشود میں جس میں انسان سلام پھیرتا ہے درود پڑھنا بارہویں چیز کیا ہے درود پڑھنے کے بعد کیا بچتا ہے سلام کرنا بچتا ہے تو سلام پھیرنا یہ بھی ضروری ہے کیسے انسان نماز سے نکلے گا نماز میں انسان سلام پھیرنے سے نکلے گا جب تک سلام نہیں پھیرے گا ایک گھنٹہ اگر بیٹھا ہوا تو نماز کے اندر مانا جائے گا وہ جب تک سلام دونوں طرف نہیں پھیرے گا اس وقت تک انسان نماز سے نہیں نکل سکتا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تحلیل و تسلیم نماز کے اندر حلال کر دینے والی چیز السلام علیکم کہنا ہے السلام علیکم کہے گا دائیں اور بائیں نماز سے نکل گیا تو جب تک السلام علیکم نہیں کہے گا نماز کے اندر رہے گا وہ تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی رکن ہے نماز کیا دسویں بارہویں چیز ہوگی تیرہویں چیز کیا ہے ان تمام چیزوں کو اعتدال اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنا یعنی کہ جیسے کوے کی چونچ ہوتی ہے کھانا کھاتا دیکھا نا آپ نے اس کو آپ کوئی چیز پھینکیں گے پھٹافٹ پھٹافٹ اپنے چونچ کو مارتا زمین پر ایسا نہیں تو منافق کی نماز ہوتی ہے جو فٹافٹ سجدے فٹافٹ رکو کرتا ہے فٹافٹ جو مارتا ہے نماز کے اندر یہ کیا ہے یہ منافق کی نماز ہے سکون اعتدال اور جو ہے اطمینان یہ نماز کا رکن ہے یہ ضروری ہے نماز کے لیے انسان اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس طریقے سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو نماز کے ہو تو یہ رک کیا ہے اطمینان کے ساتھ اطدال کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی اس کا رکن ہے چودہویں چیز کیا جو آخری ہے ترتیب کے ساتھ پوری نماز پڑھنا ترتیب جیسے میں نے وضو بتایا تھا کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے ایسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے قیام پہلے پھر اللہ اکبر ترتیب کے ساتھ یعنی کہ پہلے سجدہ بعد میں اٹھ کر کے رکو کر لے نہیں ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے تو یہ نماز کے اندر چودہ چیزیں ہیں جو ارکان کہلاتی ہیں ان کو اگر انسان بھول کر کے بھی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس چیز کو لے کر کے نہیں آئے گا جو اس نے چھوڑ دیا یعنی کوئی آدمی مان لیجیے رکو چھوڑ دیا بھول کر کے قیام کے بعد سور فاتحہ کے بعد فوراً کیا کیا وہ چلا گیا رکو کے بجائے سجدے میں چلا گیا بھول کر کے کیونکہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو نماز ختم ہو جائے باطل جان بوجھ کر کے لیکن اگر بھول کر کے کیا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی یہ حکم ہے اللہ کا کرنا ضروری ہے لہذا اس کو رکو کرنا ہی پڑے گا رال میں رکو کرے گا اس کے بعد سدے کر کے سدے سو کر کے پھر سلام پھیر دے گا وہ تفصیل ہے انشاءاللہ شاء کبھی موقع ملے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر بھول کر کے بھی انسان چیزوں کو چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ فرق ہے رکن کا رکن کے اندر کرنا ضروری ہے دوسری چیزیں کیا ہیں واجبات جنہیں فرائض کہا جاتا ہے واجبات بھی کہا جاتا ہے اب اس میں کیا فرائض واجبات ہیں آٹھ چیزیں ہیں ارکان چودہ چیزیں تھیں اور فرائض کتنے آٹھ چیزیں ہیں نمبر ایک پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بار بھی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں وہ فرض ہے واجب ہے رکو میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے اٹھاتے اللہ اکبر کہتے ہیں پہلی بار اللہ اکبر کیا رکن ہے باقی جہاں بھی آپ کہیں گے وہ فرض اور واجب ہے کیا فرق ہے رکن اور واجب کے اندر فرق یہ ہے کہ رکن اگر آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی واجب میں کیا فرق واجب کا مسئلہ کیا ہے واجب کا مسئلہ یہ کہ اگر آپ بھول کر کے چھوڑ دیں گے تو آپ سدے سے کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی وہ چیز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہے واجب کا مطلب رکن کے اندر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو دہرانا پڑے گا اس چیز کو رکو چھوڑ دیا آپ کو رکو کرنا ہی کرنا ہے واجب میں کیا فرق ہے واجب میں یہ کہ اگر آپ نے بھول کر کے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن آپ کو سدے سو کرنا پڑے گا سدے سو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی جیسے مان لیجیے عشاء کی نماز ہے عشاء میں دو تشود ہے نا دو تشود ہے فرد فجر چھوڑ کر کے ہر نماز میں دو تشود ہے فرد نمازوں میں پہلا تشود کیا تھا میں نے بتایا تھا ابھی آئے گی بات وہ واجب ہے اگر مان لیجیے آپ نے پہلا تشود چھوڑ دیا نہیں بیٹھے بھول کر کے آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے اندر اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو واپس نہیں آنا تشود بیٹھنے کے لیے اب آپ تینوں رکعت یا چاروں رکعت پڑھ لیجئے اور جب تشود میں بیٹھے آخری تشود میں تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا کریں دو سدے سو کر لیں اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر لیں اب آپ کو یعنی ایک رک ایک جو تشود چھوٹ گیا تھا وہ سدے سو کرنے سے وہ چیز آپ کی جو کمی تھی پوری ہو جائے گی لیکن رکن کے اندر اگر مان لیجیے آپ کا سجدہ رہ گیا ہے ایک دو دو ایک سجدہ آپ نے کیا تو آپ کو ایک سجدہ اور کرنا پڑے گا یہ ضروری ہے کرنا تو یہ فرق رکھے دین میں دوسری چیز کیا ہے رکو میں سبحان ربی العظیم کہنا یا رکو کی دعا پڑھنا یہ بھی واجب ہے کم سے کم ایک مرتبہ زیادہ زیادہ آپ کتنا بھی پڑھ سکتے تین پانچ سات دس گیارہ پچاس سو آپ کے اوپر ہے لیکن ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنا یہ واجب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رکو تو کیا لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ سدے سو کر لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی یہ مطلب ہوا تیسری چیز کیا ہے کہ سمی اللہ علیہ حمدہ کہنا امام کا مرفرید کا سب کا سمی اللہ علیہ حمدہ کہنا یہ بھی نماز کا کہ واجبات میں سے جب رکو سے انسان اٹھاتا ہے سمی اللہ علیہ حمدہ کہتا تو یہ کیا یہ بھی واجب ہے چوتھی چیز کیا ربنا و الحمد کہنا سب کا ربنا ولک حمد یہ بھی واجب ہے اتنا کم سے کم اور بھی اگر کرنا چاہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اچھی بات الحمدللہ وہ مسنون ہے فرض نہیں ہے وہ واجب نہیں ہے لیکن ربنا ولک الحمد کم سے کم اتنا کہنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے پانچویں چیز کیا ہے رکو کے بعد کیا آتا ہے سجدہ کرنا سجدے میں سبحان ربی اللہ کہنا کم سے کم ایک بار زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک بار بھی سبحان ربی اللہ نہیں کہا تو کیا ہوگا آپ کی نماز ہوگی ہو جائے گی لیکن آپ کو سجدے سہ کرنا پڑے گا جان بوجھ کر کے اگر چھوڑیں گے تو پھر نہیں ہوگی لیکن اگر بھور کر کے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی دو سدوں کے درمیان دعا پڑھنا دو سدوں کے درمیان انسان دو سدوں کے درمیان بیٹھتا ہے نا تو اس کے درمیان دعا پڑھنا یہ بھی واجب ہے بعض علماء نے مسنون کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب ہے کون سی دعا ربی فرلی کم سے کم ایک بار پڑھنا ربی فرلی یہ دعا یا اور بھی اللہ فرلی ورحمنی و آفنی جو دعا آتی ہے ایک بار کم سے کم پڑھنا یہ صحیح قول کے مطابق واجب ہے چھ چیزیں ہو گئی سات چیزیں کیا پہلا تشہد پہلا تشہد کیا ہے یہ بھی واجب ہے پہلا تشہد جس میں دو تشہد ہوتی جن نمازوں کے اندر اس میں پہلا تشود واجب ہے فرض ہے رکن نہیں ہے اس لیے میں نے بتایا کہ اگر آپ کو بھول کر کے رہ گیا وہ اور کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے اندر تو آپ کو اگر بدرمیان میں یاد آ جائے تو آپ کیا کریں گے تشود میں بیٹھ جائیں گے لیکن اگر کھڑے ہو کے تب یاد آئے آپ کو تو آپ کو تشود میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ پورا نماز پڑھ لیجئے اور اگر مغرب کی نماز ہے تو ایک رکعت پڑھ کر کے تشود میں بیٹھ جائیے اگر عشاء اور چار رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت کانٹینیو پڑھ لیجئے اور تشود کر کے اور سلام تیار درو شریف پڑھ کر کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کیا پڑھ لیں دو سدے سو کر لیں اور دونوں طرف سلام پھیر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ پہلا تشود یہ فرض ہے واجب ہے یعنی رکن نہیں ہے یہ آٹھویں چیز کیا ہے پہلے تشود میں درود اطیات پڑھنا پہلا تشود جب واجب ہے رکن نہیں ہے تو ایسے پہلے تشود میں اطیات پڑھنا کیا ہے یہ یہ بھی واجب ہے یعنی اگر کوئی آدمی بیٹھا پہلا تشود لیکن اطیات نہیں پڑھا وہ بھول گیا تو اس کو سدے سو کرنا پڑے گا اس کی نماز ہو جائے گی تو یہ آٹھ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر تشود کہلاتی یہ کیا نام ہے واجبات کہلاتی ہیں انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے واجبات بھی کہا جاتا دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے فرد اور واجبات کے اندر دونوں الفاظ حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ چیزیں ہو گئی واجبات یا فرائض اب جو باقی چیزیں ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں کیا باقی چیزیں جیسے رفادین کرنا یہ سنت ہے واجب نہیں ہے نہ رک نہیں ہے ہمارے نبی کی سنت ہے کریں گے اجر و ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اس میں سدے بھی نہیں بلند آواز سے آمین کہنا یہ بھی مصنون ہے سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت ہے ایک بار کہنا سبحان نبی العظیم واجب ہے آپ پانچ مرتبہ کہیں نو مرتبہ کہیں یہ مصنون ہے جتنا زیادہ کہیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا تو یہ ساری چیزیں کیا مصنون کہلاتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں مصنون سنت سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے نماز آپ کی ہو جائے گی سجدے سو نہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے مانوی کہتی سلو کمارا نے وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انسان کو ارکان کے ساتھ واجبات کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے سنت پڑھنے سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عزل دیتا ہے اور اس طریقے سے سنت مانوی کا عمل ہے اس لیے کہہ کر کے تو سنت بھائی نہیں کریں گے تو ہو جائے گی نماز ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی کوئی نہیں کہتا نماز نہیں ہوگی آپ رو نہیں کرو گے آپ کی نماز ہو جائے گی کوئی نہیں کہتا کہ نماز باطل ہے رفاتے نہ کرنے کی وجہ سے نہیں سب کی یہاں نماز ہو جائے گی لیکن ایک مصنون چیز ہے جو سنت ہے جو ہمارے بھی نے ہمیشہ کیا صحابہ نے کیا ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تو یہ چیزیں ارکان اور واجبات اور مصنون چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان شاء اللہ اگلے خطبے کے اندر مصنون طریقہ یہ ذہن میں ساری باتیں یاد رکھیں گے اور پھر مصنون طریقہ اس میں ارکان بھی آئیں گے واجبات بھی آئیں گی اور ہمارے نبی کا جو مصرون طریقہ وہ بھی آئے گا ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر برامین ہماری نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اللہ ابراہین ہماری تمام عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنانے کی اور انجام دینے کی توفیق دے نبی کی سنت پر نبی کے طریقے پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابرامین ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما امین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم ونفا ویاکم بلایات ذکر حکیم تعالی جواد کریم الکم ملکمبر الرحیم